کرانا مختار مردن کو دا حضرت علامہ احمد خان سے ایم پی پارا زمنگ دکان پر یاد سات اشاعت توحید سنت تینسٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نژ مین چوک Jahangira road Swabi proprietor Anwar Sher Tauheed mobile نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس السلام على من لا نبي بعدا وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا بل وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين تعالی بر میدان مناظرہ استاذ العلماء حضرت مولانا کاری چند محمد صاحب مجد ہو سی قدر علماء کرام معززین شہر بزرگان محترم عزیز طلبہ بھائیوں آج کی ہماری یہ محفل درس قرآن مجید کے عنوان کے ساتھ مونمن ہے رب العالمین کی توفیق سے چند باتیں اسی حوالہ سے آپ احباب کے گوشت گزار کروں گا وما توفیق اللہ توکل تو انیب کسی کی ضد کسی کی مخالفت کسی کی دشمنی یا کسی سے تعصب کی وجہ سے بیان کرنا مقصد نہیں بیان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے بس آپ سارے دوست احباب بھائی اپنے دل کے اندر یہی ارادہ اور نیت رکھیں کہ ہمارے سننے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس جس مقام کی تلاوت کا شرف رب کائنات نے مجھے عطا کیا یہ سورت التوبہ ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس مقام پر رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے والی دو پارٹیوں کا ایک عقیدہ بیان فرمایا ہے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ کے مقابلے میں دو بہت بڑی علم کی مدعی علم کی دعوے دار جماعتیں موجود تھیں ایک کا نام یہود اور دوسرے کا نام نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں یہود اور عیسائیوں نے اپنے اپنے عقائد لوگوں کے سامنے پیش کرنے شروع کیے اب ان کا عقیدہ بھی سنیے پھر رب العالمین کے کلام میں سے ان کی تردید کا پہلو بھی سنیے ذرا اب آپ ذہن نشین رکھیں میں بات کن کی کرنے لگا ہوں یہودیوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مخالف تھے میں بات کن کی کرنے لگا ہوں عیسائیوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے بہت بڑے مخالف تھے اب دیکھیے قرآن پاک کا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود بن المسيح سارا المسیح سورت کا نام سورت و توبہ یہ میرے سامنے دسواں بارہ اور آیت کا نمبر تیس حوالہ میرے سامنے یہود کہنے لگے حضرت ذہن و سلام اللہ کا بیٹا ہے اور ان کے مقابلے میں عیسائی کہنے لگے کہ نہیں نہیں المسیح ابن اللہ عیسائی کہنے لگے نانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اب ابا خیال یہودیوں کا دعویٰ حضرت زہر علیہ السلام اللہ کا بیٹا عیسائیوں کا دعویٰ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا اور دعوے دونوں کے غلط دعوے دونوں میرا آپ احباب میری گزارشات کا جواب دیں گے نا مجھے تسلی ہوگی میری بات سمجھ آ رہی ہے یہود کا دعوی بھی غلط عیسائیوں کا عقیدہ اور دعوی بھی غلط اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم ولم ولم یل احد اللہ کریم ذات میں بھی اکیلا صفات میں بھی اکیلا عبادت کا مستحق ہونے میں بھی اکیلا اللہ کے والدین بھی نہیں ہے اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے رب العالمین بے نیاز ہے اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے اور رب العالمین کی کوئی برادری اور کنبہ قبیلہ بھی نہیں ہے یہودیوں کا دعویٰ حضرت علیہ السلام اللہ کا بیٹا عیسائیوں کا دعویٰ عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا دعوے دونوں کے والا دیں اور احباب ذرائع یہ انداز بھی سنتے جانا حضرت زہر یہ بت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں تو بتوں والی ایسے پڑھتے ہو یہ زہر علیہ السلام بت تھا واہ بھائی واہ عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام بت لوگ کہتے ہیں بت بت بت بتوں والی ایسے پڑھتے ہو یہ بت تھے سورت کا نام سورت الاراف یہ میرے سامنے نامہ پارا رب العالمین کی لارب کتاب اور میرے سامنے آیت نمبر ایک سو چورانوے کھلی ہوئی ہے فرمایا ان سالو کم سادو ہم فلیہ سجی بول کم ان لکم ان ساد صادقین قرآن سامنے نہ کرنا اور العالمین نے فرمایا پکی بات ہے جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے اللہ میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں ہے جن جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو عباد سالوں کو وہ تمہاری طرح محتاج بندے ہیں بوت نہ بوت نہیں بتوں کی بات نہیں ہو رہی عباد المسالوں کو وہ تمہاری طرح محتاج بندے ہیں جس طرح تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان کے اختیارات میں بھی کچھ نہیں ہے فرمایا فد ہم فلیہ سجی بول کم ان کو تم ساد کی کو پکار کر دیکھو اگر تم سچے ہو تمہیں جواب کیوں نہیں دیتے اللہ اللہ اللہ کریم نے سمجھا دیا جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بندے ہیں سلا تو بھی اللہ کا بندہ حضرات السلام بھی اللہ بتوں کی بات نہیں یہ میرے سامنے سولہ بارہ رب العالمین کی لارب کتاب اللہ اللہ اور سورت القم میرے سامنے کھلی ہوئی ہے رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر ایک سو دو کے اندر آس بلین کا فروت بادی نیند اولیا اچھا کافروں نے کیا گمان کر لیا ہے ان منکرین کا کیا خیال ہے انہوں نے میرے کریم کو چھوڑ کر میرے بندوں کو کار ساز بنا لیا میرے بندوں کو حاجت روا سمجھ لیا میرے بندوں کو مشکل گشا سمجھ لیا ان آتدنا جہنما للکافرین سنی نزلا تو میں اللہ کے بندوں کو مشکل گسا بنا رہے ہیں میں اللہ کے بندوں کو حاجت روا بنا رہے ہیں ایسے کافرین کے لیے میں اللہ کریم نے جہنم کو مہمانی کے طور پہ تیار کیا ہے یہاں بھی یہی بیان بندوں کو گار ساز بنایا گیا بندوں کو مشکل گسا حاجت روا بنایا گیا حضرت حسین بھی اللہ کا بندہ بت نہیں بت نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اب آپ دوسرا انداز سند المحدثین رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ابن اللہ النصارى ابن اللہ حضرت سے وہاں بچنا والے رحمت اللہ تعالی مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا یہ مانا نہیں ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے اللہ کا حقیقی بیٹا ہے اللہ میں سے اس نے جنم لیا ہے یا حضرت علیہ السلام اللہ کریم میں سے نکلا ہے نانا یہ مطلب نہیں ہے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مطلب یہ ہے یہودی کہتے تھے حضرت عزیر کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں یہ مانا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو چابیاں دے دیا کرتا ہے بیٹا جان تو جانے کاروبار جانے جس طرح والد اختیارات بیٹے کو دے دیا کرتا ہے یہودی کہنے لگے اللہ نے اپنے اختیارات حضرت علیہ السلام کو دیے ہیں عیسائی کہنے لگے اللہ نے اپنے اختیارات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں یہ کس کی تشریح عرض کی حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ کی اور احباب یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی معمولی کلمہ ہے آج بھی آواز آ جاتی ہے بادشاہ اللہ انہوں نے طاقت دیتی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے سامنے سولہواں پارا اور سورت کا نام سورت مریم یہ میرے سامنے آیت نمبر نوے قرآن کھولا ہوا ہے پر سنا سکتا ہوں منوا نہیں سکتا مالی دا کام پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے سنانے آیا ہوں منوانے نہیں مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے پھر کم ہے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے سورت مریم آیت نمبر نوے یہ میرے سامنے سولہ پارا کھلا ہوا ہے فرمایا تو کون داتو یا تا فتر نہ ملو متن شکل ارز ہو نہ انداول رحمان والا دا آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو جاتی ہے پہاڑ کاپتے ہوئے گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ کریم کیوں آسمان پھٹنے کے کیوں قریب ہو گیا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے کیوں قریب ہو گئی اللہ پہاڑ کاپتے ہوئے کیوں گرتے ہیں فرمایا انداول رحمان والا دا جب بندوں کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے بادشاہ اللہ نے انہوں نے طاقت دیتی یہ زبان سے بعد نکلتی ہے اللہ نے ان کو ہے دیے تو نہیں کہا جاتا نا چپ کر گئے ہو آج نہیں میں بہار چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اور آج تشابہت قلوبہم ظرف نہیں ہے چیز وہی پرانی ہے اللہ اللہ آج بھی کہیں کہیں سے آواز آ جاتی ہے بادشاہ اللہ انہوں نے دیتی نانا اللہ کا قرآن سچا ذوق سے جواب نہیں آیا اللہ کا قرآن اونچا محبت سے اللہ کا قرآن یہ میرے سامنے بیسواں بارہ اور سورت کا نام ہے سورت القصص اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں اللہ اللہ اور میرے سامنے آیت نمبر ریٹ کھلی ہوئی ہے سورت القصد بیسواں بارہ ہر ماور ربوں کا یخلوں کو مایشا یخ ماں کان ل مل خے سبحان لوہی مال ماں جس رے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے جیسے اپنی مرضی آئے کالا پیدا کرے گورا پیدا کرے صحت مند پیدا کرے معذور پیدا کرے اللہ کریم کی اپنی مرضی اور نمبر دو وہ چننے والا بھی خود ہے اختیارات کا مالک بھی خود ہے اور جن کو تم اختیارات کا مالک سمجھ کر بلا رہے ہو فرمایا ماں کان لہم خیارا ان کے قبضے میں اختیار نہیں ہے وہ اختیارات کے مالک نہیں ہے نہ روزی بڑھانے کا اختیار نہ عزت دینے کا اختیار نہ نظر کرم کرنے کا اختیار نہ ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے کا اختیار نہ بیماری کو صحت میں تبدیل کرنے کا اختیار ماں کان لہوم خیارا سارے اختیارات کا مالک کون ہے اونچا محبت سے کون ہے اے میرے اللہ میرے بھائیوں کی تصدیق قبول فرما تعید قبول فرما سارے اختیارات کا مالک صرف کون ہے ماں کا نل ملک کسی جن کے قبضے میں اختیارات نہیں ہے کسی فرشتے کے قبضے میں اختیارات نہیں ہے کسی انسان کے قبضے میں اختیارات نہیں ہے کوئی زندہ کوئی مردہ کوئی دربار مزار والا کوئی پیر فقیر اختیارات کا مالک مالک نہیں ہے اگر سارے سیارات کا مالک ہے تو کون ہے سبحان اللہ اللہ شریفوں سے پاک بتا لو یشرے کو لوگ جن کو اللہ کا شریک کر رہے ہیں اللہ بلند ہے اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے غیروں سے تو مانگ نبی کا کوئی نہیں ہے اس کا شریک وہ جی جی وہ اونچا محبت سے وعدہ ہوں غیروں سے تو مانگ نبی کا کوئی نہیں ہے اس کا شریک تو مگتا ہے وہ داتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وکالت اليہود عزیر ابن اللہ یہ کہنے لگے اللہ نے حضرت عمر کو تک دے دی ہے مکالت کالت ان سارا المسی اللہ عیسائی کہنے لگے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تب دے دی اللہ نے فرمایا نانا حضرت عزیر کو میں اللہ نے نبوت دی ہے میں اللہ نے شان دی ہے میں اللہ نے مکان دیا ہے میں اللہ نے مرتبہ دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ کریم نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے میں اللہ کریم نے انجیل دی ہے میں اللہ نے بڑا رتبہ اور مقام عطا دیا ہے لیکن اختیارات کے مالک دونوں نہیں ہیں اختیارات کا مالک صرف اللہ یہودیوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی اب آپ خیال تھوڑا سا برق الٹنے لگا ہوں عیسائیوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی اللہ کریم نے فرمایا کا اللہ طلبہ ساتھیوں کے لیے کا قاتلہم اللہ جہاں بھی الفاظ آ جائیں قرآن پاک کے اندر مانا ہوتا ہے اللہ دینا تو اللہ اللہ ہلا کر ان کو اللہ لانتی بنا ان کو اللہ ہائے ہائے کاش آپ کی زبان سرح کی ہوتی کا مانا کرتے ہوئے چلو ارد کر دیتا ہوں اللہ یہ او یہودی کہنے لگے اللہ نے حضرت عزیر کو تک دے دی ہے عیسائی کہنے لگے اللہ نے عیسی علیہ السلام کو تک دے دی ہے اللہ نے فرمایا اللہ یو فکون ہائے انہوں تھڈے کتوں لگ گئے اب یہ سرکی ہے آپ کی زبان نہیں ہے اردو میں سناتا ہوں انا یو فکون انہوں تھڈے پتہ نہیں کر سب یہ زبان بھی ساتھی سمجھیں گے کہ نہیں سرکی اللہ یہ سا کو نو تھڈا کتوں لگ گیا عیسائیاں نے کی کتوں لگ گئی نہیں نہیں میں اللہ نے حضرت کو اختیارات نہیں دیے حضرت کو بگڑنے والوں حضرت کو مشکل گسا سمجھنے والوں اے یہودیوں حضرت ازیر کو داتا سمجھنے والوں حضرت ازیر کو حاجت روا سمجھنے والوں اللہ آئے سکون تے کتوں لگ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا سمجھ کر بلانے والو مشکل گسا سمجھ کر بلانے والو داتا سمجھنے والوں نفع نقصان کا مالک سمجھنے والوں یو سا انہیں ٹھوکرے کہاں سے لگ گئی ہیں آؤ جی مثال سنو اللہ تو نے کیسے مثال سمجھائی اللہ نے یہودیوں کو مسئلہ سمجھایا اب آپ خیال اللہ نے عیسائیوں کو مسئلہ سمجھایا یہودی کہہ رہے ہیں حضرت عزیر کو اللہ نے تب دے دیے ہیں حضرت عزیر داتا ہے عالم الغیب ہے حاجت روا ہے عیسائی کہنے لگے نہیں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام داتا ہے عالم الغیب مشکل گشا ہے اللہ نے دونوں کو مسئلہ سمجھایا حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃم اسلام اور حضرت عزیر علیہ السلاۃم اسلام کو جو مشکل گشا سمجھ رہے تھے یہودیوں عیسائیوں کو اللہ نے مسئلہ سمجھایا پہلا نمبر یہود یہودیوں کا ان کو سمجھایا اب آپ خیال کس کو مسئلہ سمجھایا جی ڈھیلا ڈھیلا جواب ہے لڑا دیا کن کو مسئلہ سمجھایا کیسے سمجھایا رب العالمین کی نار حضرت عزیر علیہ السلام کو عالم الغیب سمجھ کر بلانے والو حضرت عزیر علیہ السلام کو حاجت روا اور داتا سمجھنے والو آؤ سنو میں اللہ کریم تمہیں مثال سناؤں میں اللہ تمہیں واقعہ سناؤں حضرت عزیر علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے حضرت عزیر داتا نہیں ہے حضرت عزیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے یہ میرے سامنے تیسرا بارہ سورت کا نام سورت البک رہا نمبر نمبر دو سو انسٹھ قرآن سچا قرآن قدر قرآن دی ایک جان دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے ستے شہر مدینے قدر فلاں بلبل گڑے گیرا دہارا قدر قرآن دا ایک جانے جڑے رجھے وچ مردارا او اللہ نے یہودیوں کو مسئلہ سمجھایا او کل مرالا کریا دن وہی خالیا تن اللہ ہاں حضرت عزیر علیہ السلام تو اسلام جا رہے ہیں پانی بھی ساتھ ہے کھانا بھی ساتھ ہے تبلیغی سفر پہ نکلے ہوئے ہیں ساری بولی جمانا ہوں ہے سریکی کا جملہ تر پھر کے دے تبلیغ پہ کریں روٹی پانی بھی نال تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے اپنا خرچ لے کر در در کا چکر لگا کر اللہ کریم کی توحید کا مسئلہ بیان کرنا حضرت اسے اسلام کی سنت ہے کھانا بھی ساتھ پانی بھی ساتھ تاکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے اقبال نے کہا کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لے بہت زیادہ تجھے پیاس لگی ہے نا کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لے کسی کے سامنے دستے طلب دراز نہ کر اپنا کھانا اپنا پانی کسی سے مانگنا نہ پڑے جا رہے ہیں جی تبلیغ کرتے کرتے سفر کرتے کرتے جہاں پہنچے بیت المقدس کی ویران شدہ بستی کے پاس اللہ اللہ اجڑی ہوئی ہے بندے مرے پڑے ہیں بخت نسر نے بڑی تباہی پھیلائی ہے لوٹ مار کی بستی کو اجاڑ کے جلا گیا اب ذرا میرے سامنے انیسواں بارہ یہ حوالہ بھی سنتے جائیے اور سورت کا نام ہے سورت النمل اللہ اللہ یہ میرے سامنے سورت النمل کھلی ہے انیسواں پارہ اور آیت کا نمبر چونتیس دخل کر سدوہ مجالو ایسا بالح اضلا و کزان کا یفلو سورت النمل انیسواں بارہ اور آیت نمبر چونتیس جب بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سردار بڑی بڑی اقتدار رکھنے والے کسی بستی پہ حملہ کرتے ہیں بستی کو اجاڑ دیا کرتے ہیں بندوں کو مار ڈالا کرتے ہیں جو بستی کے شورافا ہوں ان کو سلیل کر دیا کرتے ہیں مفت نصر نے حملہ کیا ساری بستی اجڑی ہوئی ہے چھتیں گری پڑی ہیں دیواریں نیچے گری پڑی ہیں بندے دبے ہوئے ہیں حضرت ادہر سلاتوں اسلام نے دیکھا تو اللہ کس کو مسئلہ سمجھا رہا ہے یہودیوں کو حضرت سلاتوں اسلام نے دیکھا اللہ یہ منظر غرور تھا نمود تھی غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی سدا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتا نہیں اجڑی ہوئی ہے حضرت وغیرہ ایسنا تو اسلام گدے سے اترے سواری بھی پاس ہے دیکھا اللہ حیران ہو کے کہتے ہیں انار ہوئی حاضم جہاں میرے پرور دیکھا تیری قدرت قربان جاؤں میرے اللہ اس بستی کو ویران ہونے کے بعد تو زندہ تو کرے گا آبا تو کرے گا لیکن کس طریقے سے کرے گا اس طریقے کا مجھے پتہ نہیں ہے کیفیت کا مجھے پتہ نہیں ہے اللہ طریقہ کیا ہوگا کیسے تو اس ویران بستی کو آباد کرے گا کیسے مردوں کو زندہ کرے گا حضرت ازہر اثرات اپنی سواری سے اتر کر اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا فامات اللہ ہو میں آتا اللہ کریم نے حضرت ادھر سناتو سلام پر سو سال کے لیے موت مسلط کر دی اب آپ خیال یہ سورت البکرا ہے قاری تشریف فرما باقی علماء کرام بھی یہ میرے سامنے سورت البکرا پہلا پہلا صفحہ لکھا ہوا ہے سورت البقرہ مدنیت یہ مدنی سورت ہے اور سورت البکرا کے اندر شامل اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سورت البکرا میں مناظرہ بل یہود ہے اللہ نے یہودیوں سے مناظرہ کیا چونکہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے اللہ نے ہاں بھی عزیر علیہ السلام کا سمجھایا اللہ میں آتا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا اللہ نے سب سال مردہ رکھا سو سال مردہ رکھا امات اباب اگر موت کا لفظ گستاخی ہوتا اللہ حضرت عزیر السلام کے لیے خود استعمال کبھی نہ کرتا موت گستاخی نہیں ہے ہاں ہاں ساری مخلوق کے لیے ذرا میرا جملہ دھیان سے سننا سارے دوست ساری مخلوق کے لیے موت ماننا ایمان ہے اور اللہ کریم کے لیے بقا ماننا ایمان ہے بندے کا ایمان تب بچے گا ہر کسی کے لیے موت مانے اور بندے کا ایمان تب بچے گا اللہ کو فنا سے پاک مانے مخلوق کے لیے موت ماننا کوئی عیب نہیں ہے اللہ کے لیے موت ماننا یہ عیب ہے موت اللہ کے قریب نہیں آ سکتی اور مخلوق میں سے کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا آج کل پرسوں اگلے دن ہر کسی نے جانا ہے نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رگتے جاری اب پتنیا میری سرح کی سمجھیں گے کہ نہیں میں سنا دیتا ہوں نہ کوئی ریا کوئی نہیں رہا نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رنگ تے جاری راتی سمے حسلت دے وچ کر دیں ظلم ازائی اچن چیت پروانا پوسی اتے تھیسیاں سیا تر تو تیاری غلام ہے در مٹھے ڈوے جہانی دونوں جہانوں میں برباد ہو گئے غلام ہے در مٹھے ڈوے جہانی جی کھیکڑ گئی ماری خاتمہ جس کا خراب ہو گیا دونوں جہان برباد حضرت غیر اصلا تو اسلام کو اللہ نے سو سال کے لیے موت دے دی ان کے تاؤ روح انل جسد ان سے کاکر روح انل جسد روح جسم سے نکال لی اب آپ خیال روح اللہ نے جسم سے نکال لی بغیر رو کے جسم حضرت ادیر السلام کا زمین کے اوپر موجود اور اب آپ یہ جملہ بھی دھیان سے سننا روح سمیت یہ میرے الفاظ قابل ہو رہا روح سمیت جسم کا محفوظ رہنا کوئی کمال نہیں ہے کمال تب ہے کہ روح بھی موجود نہ ہو اور جسم محفوظ رہ جائے یہ کمال روح سمیت کسی آدمی کو دفن کر دیجئے اس کا وجود محفوظ یہ کیا کمال ہے روح اندر ہے کمال یہ ہے کہ بغیر روح کے جسم محفوظ رہے کسی نے دفن نہیں کیا کسی نے کفن نہیں دیا وجود اوپر بڑا ہوا ہے سو سال گزر گئے اللہ کریم فرماتے سن باسا یہودیوں کو اللہ نے مسئلہ سمجھایا سو سال بعد اللہ نے حضرت سناتوں اسلام کو زندہ کر کے اٹھایا اور فرمایا کالا کم لبی سدا یہودیوں تم تو حضرت عزیر کو عالم الغیر سمجھ کر پکار رہے ہو آؤ سنو حضرت عزیر علیہ تو اسلام حال کالا کم لبی سدو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ کو یہاں کتنی دیر گزر چکی ہے اللہ دیر زیادہ نہیں گزری گالا لبی سو یما اللہ ایک دن گزرا ہوگا اوہو دن بھی پورا نہیں بنتا اللہ نے جب موت دی تھی نو دس بجے کا وقت تھا مفسری نے کرام نے لکھا جب اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا اثر کا وقت ہو رہا تھا کہنے لگے نانا ایک دن بھی پورا نہیں بنتا چوبیس گھنٹے بھی پورے نہیں بنتے او باز آئے بمانا بل بلکہ یہ تو چند گھنٹے بنتے ہیں دو تین گھنٹے مجھے یہاں گزرے ہیں چار پانچ گھنٹے یہاں گزرے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں نہیں کالا بل بست میرا تو نہ نہ میرے پیغمبر آپ کو تو یہاں سو سال گزر چکا ہے اب سو سالوں کے اندر آندیاں بھی چلتی رہی حضرت عزیر علیہ السلام کو پتہ نہ چلا بارشیں بھی ہوتی رہی حضرت یہودی ہو عالم الغیب سمجھ کر بلا رہے ہو وجود پر بڑا ہے اندر دفن بھی نہیں ہوا آندیاں چلتی رہی کوئی پتہ نہیں بارشیں سو سال میں آئی کوئی پتہ نہیں پرندے رہے سو سال تک کوئی پتہ نہیں بادل گرجتے رہے برستے رہے کوئی پتہ نہیں ہے خزاں بہار آئی گرمی آئی سردی آئی چار موسم ہر سال بدلتے رہے سو سال کے چار سو موسم بنتے ہیں چار سو دفعہ موسم موسم تبدیل ہوا پرندے بولتے رہے اللہ اللہ پر موجود اوپر بڑا ہے حضرت ازیر السلام کو پتا نہیں چلا حضرت علیہ السلام کا جواب نہ سو یو ماں او باز اللہ نے یہودیوں کو مسئلہ سمجھایا جس پیغمبر کا وجود اوپر پڑا ہے اسے اپنے بارے میں بھی پتا نہیں ہے اور جس کو دفن کر دیا گیا اس کو سارے جہان کا پتا کیسے چل سکتا ہے کالا نبی سمیتا نہ میرے پیغمبر سو سال گزرا وجود اوپر پڑا ہے اپنا پدا بھی نہیں ہے ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن یہ کیا بابا میں تیرے دربار کا گھنٹہ بجا رہا ہوں ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن بابا مکھن شاہ میں آیا کھلوتا ہاں، دیکھا نا جی بابا ہوشیار ہو میں کھلوتا میری تیرے اگے تیری اللہ دے اگے اللہ میری سندا نہیں تیری موڑتا نہیں اور اللہ کے پیمبر کا وہی اوپر بڑا ہے نیچے نہ اوپر اوپر اوپر وجود موجود ہے اور محفوظ وجود ہے اپنے بارے میں بھی پتا نہیں ہے اور جن کے اوپر من مٹی آ چکی ہے اسے سارے جہان کا پتا کیسے جان لیا اب ذرا سورت یونس کا حوالہ بھی سنتے جائیے قرآن سچا اللہ نے یہودیوں کو مسئلہ سمجھایا عزیر کو پکار رہے ہو سورت کا نام سورت یونس یہ میرے سامنے گیارہواں پارا ذرا یہاں قرآن پاک کا انداز پر غور کرنا سورت یونس گیارہواں پارا رب العالمین نے یہاں مسئلہ سمجھایا اور آیت کا نمبر اٹھائیس فرمایا شرم جمی نقول اشرکو مکان کم انتم تم اشر کام فضل بین و ما سورکم کن ای جس روز میں اللہ سب کو جمع کروں گا پھر میں اللہ کیا فرماؤں گا شر کرنے والوں کو کہوں گا مکان کم ٹھہرو ٹھہرو الزم مکان کم اپنی جگہ سے نہ ہلنا ٹھہر جاؤ چادریں چڑھانے والوں مکان کو سن دے پہ ہو شم شم شم شم طواف کرنے والوں مکان کم بوسے جا کے دینے والوں مکان اللہ کے بندو آپ کیوں ناراض ہو گئے میں تو چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں بابا آیا کھلوتا مکان کم کیا میری اللہ فرمائے گا مکان کم بابا شاہ جمال پتر نے تال چ اچھا، مکان کم ٹھہر ٹھہر گل تو کرنے جانے کی ہو مکان کم بکرے سبا کرنے والوں درباروں پر مکان کم ٹھہرو ٹھہرو دیکھے وہاں پر جا کر تقسیم کرنے والوں چڑھاوے چڑھانے والوں مکان گم ان کی پگار کرنے والوں مکان کم ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا ان کو سمجھنے والوں مکان کم نظر کرم کرنے والا ان کو سمجھنے والوں مکان کم ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ آگے قدم نہ بڑھانا انتم شرکاؤکم کا تم بھی ٹھہر جاؤ اور جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے اللہ کے نیک بندے بھی ٹھہر گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی کھڑے ہیں حضرت حسن بھی کھڑے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اللہ کے سارے نیک بندے موجود ہیں اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا اب ذرا سورت النحل کا حوالہ بھی سنتے جائیے یہ میرے ساتھ یہ میرے سامنے سورت النحل چودواں پارا رب العالمین کے قرآن کا یہاں انداز کیا ہے اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے چودواں پارا سورت کا نام سورت النحل اور آج کا نمبر چھ سی بزار الزین شرک شور کام کالو ربنا ہاؤ لائی شور کا نا اللہ زینہ اللہ کریم فرما دیے ہیں چادریں چڑھانے والے دیکھیں گے بکرے جمع کرنے والے دیکھیں گے نمک چاٹنے والے دیکھیں گے مٹی کھانے والے دیکھیں گے تماف کرنے والے دیکھیں گے سبحان اللہ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کھڑا ہوا ہے حضرت حسین سامنے کھڑا ہے حضرت علی موجود ہے آمنا کلال موجود ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل موجود ہیں تو کیا کہیں گے ربانا اے ہمارے بربر دیوار ہا سونا کا اولا یہ ہمارے شریک کھڑے ہیں اللہ نہ دوم ہم تجھے چھوڑ کر ان کو پکارا کرتے تھے بابا اے مولا علی شیر خدا میری کشتی بال لگا دینا ان کو پکارا کرتے تھے یا رسول اللہ ان حالانا وسما کالانا ان کو پکارا کرتے تھے اللہ فرماتے سا الکو کو قرآن سامنے ہے اب آپ کی زبان سرح کی نہیں ہے نا سرح کی یو نہ المول کو اللہ نیک بندے ہیں تے انبیاء بزرگ بندے ہیں دی دیگر منہ مار سین ہمیں اللہ کا شریک کہنے والوں انکم لکاذبون اللہ کی قسم تم ہو تم قرآن سامنے آیت نمبر چھیاسی اور خیال کرنا اللہ کے نیک بندے کہیں گے انبیاء اولیاء پیر فقیر نیک لوگ انکم لکاذبون تم جھوٹے ہو ہاں کڑے ہو انہوں نے کہنا جھوٹے جھوٹے نا سر پہ تو گھڑے اٹھا اٹھا کر ہمارے سر گنجے ہو گئے تم کہتے ہو جھوٹے ہو جھوٹے نا اوہو جوتیاں اتار کر چل چل گئے ہمارے پاؤں گھس گئے تم کہتے ہو جھوٹے ہو جھوٹے نا ہمارے بچے پیاس سے تڑپتے رہ گئے ان کو دودھ نہیں دیا اور تمہارے نام کا حصہ سے نکالا تم کہتے ہو جھوٹے جھوٹے نا جھوٹے بات سمجھ آئی وہ کہیں گے نہیں نہیں ان کا بول اپنے پہننے کے لیے اعلی کپڑے نہیں تھے لیکن قبر کی چادر کا ناغا نہیں کیا تم کہتے جھوٹے ہو وہ کہیں گے ہاں ہاں ان کا قرآن سچا اللہ کا قرآن قرآن نے منظر بیان کیا قیامت کے اندر وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو اب فیصلہ کون کرے یہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں چادریں چڑھائی طواف کیے بکرے سبا کیے دیکھے دی جی، یہ کہتے ہم سچے ہیں اللہ کے نئے بندے کہیں گے تم جھوٹے ہو فیصلہ کون کرے فرمایا فا کا فا بہی شہیدم بیننا بينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين کا نمبر انتیس سورت یونس گیارہواں بارہ اللہ کے نیک بندے کہیں گے اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ کافی ہے ہم تمہاری باتوں سے غافل تھے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کس نے ہمیں پکارا کس نے چادریں چڑھائی کس نے تواف کیے کس نے آ کر وہاں ڈانس کیے وہاں میلے لگوائے رقص کیے بھوسے دیے نمک چاٹے مٹیاں کھائی ان کنہ نئی عبادت تم حاصل تھے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کون آیا اور کون نہیں آیا اللہ اللہ وہ تو گی ہم حاصل تھے اب اللہ کی شان بھی سنتے جاؤ یہ میرے سامنے اٹھارہواں پارا سورت کا نام سورت المومنون اللہ کریم نے یہاں منظر بیان فرمایا فرمایا والا کد خلقنا سو کاکوم سب تر کا کن خل کے غاصل سات آسمان بنانے والا میں اللہ اور میں اللہ مخلوق سے غافل نہیں ہوں اللہ غافل ہو آپ قرآن سن کر ناراض تو نہیں ہو گئے زور سے جواب ہے نا اللہ خاصے لو اونچا اونچا اللہ خاصے لو اور جن کو لوگ پکار رہے وہ حاصل حاصل سو سال تک حضرت علیہ السلام کا وجود یہودیوں کو اللہ نے مسئلہ سمجھایا تم عالم الغیب سمجھ کر ان کو بلا رہے ہو اس کا تو حال یہ وجود اوپر بڑا ہے اپنا پتا بھی نہیں ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کی روٹی کہاں ہے او ہو میں روٹی بھی نال چاہیے جی وہ کدھر گئی اور پانی ہو پانی بھی تو تھا اللہ نے فرمایا فن زور لا تا سبحان اللہ فن زور الا تام کر یا تسنا ہائے قرآن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر روٹی کی دے گئی پانی کی دے دیا ہائی ہوئی کسے کی دے دیکھا حمید والے دوستو روٹی کو دیکھا سو سال گزر چکا ہے اونچے سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار رہنا اللہ کے قرآن کی تائید ہو جائے گی اللہ کریم نے فرمایا روٹی دیکھو پانی دیکھو روٹی اور پانی کو چیک کیا سو سال گزر چکا ہے روٹی گرم پڑی ہے پانی ٹھنڈا پڑا ہے اللہ رکھ سکتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اللہ رکھ سکتا ہے کا کہ سنا سو سال گزر گیا روٹی کو اللہ نے تبدیل نہیں ہونے دیا اور سو سال گزر گیا اللہ نے پانی میں تبدیل نہیں ہونے دی اللہ کا دے رہے اللہ محبت سے محبت سے اللہ اللہ میرے بھائیوں کی تو قبول فرما لمیا اور جملہ بھی دھیان سے سننا جو روٹی جملہ دھیان سے سننا اللہ نے یہودیوں کو مسئلہ سمجھایا جو روٹی پیغمبر کے اندر جانی ہو جو پانی پیغمبر کے وجود کے اندر جانا ہو اللہ وہ روٹی اور پانی تبدیل نہیں ہونے دیتا وہ وجود کیسے تبدیل ہونے دے گا جو روٹی اور پانی پیغمبر میں استعمال کرنا ہو اللہ تو اس سے بھی تبدیل نہیں ہونے دیتا اور جو پیغمبر کا وجود ہو اللہ اسے تبدیل کیسے ہونے دے گا اور بھی اللہ نے سمجھا دیا فرمایا فنز الام کا شراب قلم یا سننا میرے پیغمبر روٹی کہاں ہے گرم پڑی ہے پانی کہاں ہے ٹھنڈا پڑا ہے حمید والو خدا کے لیے دل کی تختیوں پہ جملہ لکھو سال سال گزر گیا پیغمبر کے وجود نے روٹی کھائی نہیں پانی پیا نہیں مہربانوں نے کیا کہا بادشاہ سال سواف کرو کار سے مناسب آدمی ہیں کئی دفعہ آپ کو حوالے دکھائے ہوں گے مرتے وقت وسیعت ہو رہی ہے کچوریاں کباب سوڈے کی بوتل یہ کہ یہ اسال سواب کرنا پتنی کیا کیا چیزیں ہیں جی؟ ادرک بھری دالیں یہ کیا کر رہی اسال سواب کرنا سوڈے کی بوتل اصال سواب اچھا یہ وفا سے دو گھنٹے پہلے وسیعت ہو رہی ہے اور خیال یہ ہے یہ چیزیں قبر میں ملے گی واہ بھائی واہ سوڈے دیا بوتلا کارخانہ لگا بھی ہے پتہ اللہ اللہ اللہ کا قرآن رب العالمین کے قرآن کا حوالہ ہے ارا تان کا شراب قلم یا اگر سو سال تک پیغمبر کے وجود میں کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا تو کوئی بھی مرنے کے بعد اس وجود کے ساتھ کھا بھی نہیں سکتا پی بھی نہیں سکتا غلط غلط جو جنت میں پہنچ گئے ان کی خوراک جنت والی جو جنت میں چلے گئے ان کی خوراک جنت والی یہ وجود کھاتا بھی نہیں ہے پیتا بھی نہیں ہے اگر موت کے بعد یہ وجود کھاتا پیتا ہوتا روٹی باقی نہ رہتی پانی باقی نہ رہتا اچھا میرے پیمبر گدا کہاں ہے او ہو میرا کھوتا بھی ہے آپ کیا کہتے ہیں کھوتا کھوتا کی دے گیا اللہ نے فرمایا ہر ایک گدا کہاں ہے یہ کوئی ڈھیر جی پیا ہوا ہڈیاں ہاں میرے پیغمبر ونزو السلام ہائے قرآن ونزر السلام کئی سال سے جو ہے آية للناس وانظر إلى الإنسان كيف ننشزها ثم گا میرے پیمبر ہڈیوں کو دیکھتے رہو یہ گدے کی ہڈیاں پڑی ہیں اللہ کریم کے پیمبر دیکھتے گئے اللہ ہڈیاں جوڑتا گیا جوڑ ملتے گئے چمڑا چڑھتا گیا اللہ نے روح ڈال دی کھڑے ہو کر بولنے لگ گیا کہ بول ہی پو جو پتا لگی اپنا مال ہے وہ اپنا گدا ہے اپنا کھوتے کہ ہاں بالکل والے نہ آلہ کا آیتنس اپنے طلبہ بھائیوں کے لیے جملہ اللہ کریم نے کیا فرمایا میرے پیمبر میں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تجھے تمام لوگوں کے لیے آیت بناؤں اب آپ خیال کیا فرمایا تجھے کیا بناؤں آیت بناؤں کیا جی آیت کیا بناؤں چپ کر جاؤ اللہ راضی ہوں کیا بناؤں آیت بناؤں والی کا آیا آیت آیت کا مانا وہ کون رخیال کرنا آیت کا مطلب وہ کام جسے اللہ کر سکے اور اللہ کے بغیر کوئی نہ کر سکے اللہ کر سکے اور اللہ کے بغیر کوئی نہ کر سکے اسے کہتے ہیں آیا تھا والی کا جی تر تمام لوگوں کے لیے میں نے تجھے آیت بنانا ہے سو سال تک موت دینے کے بعد آپ کو زندہ کر دینا سو سال تک روٹی کو محفوظ رکھنا پانی کو محفوظ رکھنا گدے کی ہڈیاں ملا کر دوبارہ زندہ کر دینا یہ کام میں اللہ کر سکتا ہوں میرے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا روٹی خراب ہونے والی چیز ہے اللہ نے یہودیوں کو مسئلہ سمجھایا روٹی خراب ہونے والی چیز ہے ایک دو دن گزرے روٹی خراب ہو جاتی ہے پانی بھی خراب ہونے والی چیز ہے مٹی جا پڑی پانی خراب اور کوئی چیز جا پڑی پانی بدبودار روٹی بھی خراب ہونے والی چیز ہے پانی بھی خراب ہونے والی چیز ہے ددا تو کھا پی کے بھی گزارا کر سکتا تھا اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں خراب ہونے والے پانی کو خراب ہونے والی روٹی کو اللہ نے محفوظ رکھا اور بچنے والے گدھے کو اللہ نے مار دیا مسئلہ سمجھایا بچانے والا بھی اللہ اور مارنے والا بھی اللہ ہمارے شیخ الحدیث اور العلماء والفضلاء حضرت مولانا قاضی شمس الدین سیب رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا بھائی زندہ ہے نا یہ بات کر رہے ہیں کاوی صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا دونوں نے مر کے نہیں دیکھا فرماتے فیصلہ کیسے ہوگا جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا جو کہتے مردے نہیں سنتے مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا فرماتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام سو سال موت دے کے آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مردے نہیں سنتے کئی صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے سو سال موت دے کے آئے ہیں ہمارے حضرت کاری صاحب تو واقف ہوں گے باقی علماء شاید ہمارے نوجوان ساتھی واقف نہ ہوں ہمارے میاں والی کے حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید عالم فاضل تھے فرماتے تھے کہ میں نیا نیا فارغ تحصیل ہوا تھا اور میں ملتان گیا ایک کام کے سلسلہ میں یہ مولانا محمد امیر صاحب میاں والی والے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا فرماتے میں ملتان گیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے فرماتے تھے میں بیمار پرسی کے لیے چلا گیا شاہ جی لیٹے ہوئے تھے اور میں نے پوچھا شاہ جی مردے سنتے ہیں شاہ جی نے فرمایا مولوی صاحب کوئی اس جہان سے واپس تو آیا نہیں تو اس سے ہم پوچھیں کہ سنتے ہو کہ نہیں کوئی واپس آتا تو اس سے پوچھتے چھوڑو بس یہ سوال چھوڑو میں نے کہا حضرت جرا یار چھوڑو بھائی کوئی واپس آیا نہیں ہے کہ بندہ اس سے پوچھے تم کیا سوال لیے بیٹھے ہو میں نے کہا حضرت کوئی نہیں آیا شاہ صاحب کوئی نہیں آیا بھائی جو ایک دفعہ چلا گیا وہ نہیں آیا میں نے کہا نہیں جی ایک تو واپس آیا ہے مولانا صاحب صاحب اللہ فرماتے تھے کہ شاہ اٹھ کر بیٹھ گئے حالانکہ بیمار تھے فرمایا ٹیک لگاؤ سہارا دو مجھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے فرمانے لگے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو کون واپس آیا کوئی واپس نہیں آیا میں نے کہا نہیں حضرت واپس آیا ہے بھائی کون واپس آیا میں نے کہا حضرت حضرت ازیر السلام واپس آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مردے نہیں سنتے فرماتے تھے حیران ہو گئے ایک مولوی صاحب ان کے پاس بیٹھے تھے اس کی طرف منہ کر کے حضرت شاہ صاحب نے کہا دا تل یہ شاہ صاحب کے الفاظ امیر شہید رحمت اللہ نے فرمایا اس مولوی صاحب کو اے اشاتیوں کا تالوی صاحب نو عمری تھی فرمانے لگے شاہ جی اس مولوی صاحب کو اشاطیاں دا طالب علم قرآن وچوں دلیل دے گی ہوں کوئی تو ہی دلیل دے نا قرآن کے مقابلے میں کون دلیل دیتا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے قصہ سنایا فلما تبین قال عالم ان اللہ علی كل شيء قدیر حضرت اسلام نے آنکھوں سے سارا منظر دیکھ لیا اور کہنے لگے برور دیگار یقین تو مجھے پہلے بھی تھا اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اور زیادہ میرا یقین بڑھ چکا ہے کہ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا اے میرے پیارے پیغمبر اگر میں اللہ کریم سو سال کے بعد گدے کی ہڈیاں ملا کر گدے کے اوپر برگوش چڑھا کر گدے کو زندہ کر سکتا ہوں تو میں اللہ کریم کیا مت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں یہ کو اللہ نے مسئلہ کوئی حکم ہے حاجی صاحب کا ایک قول آیا کہ آپ تو قصہ سنا رہے ہیں مردوں کو کچھ پتہ نہیں ہے سونے والوں کو کچھ پتہ نہیں ہے واقعی یہ بھی حقیقت ہے اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ موجود ہے یہ میرے سامنے پندرواں پارا سورت کا نام ہے سورت القاف اللہ فرماتے کا لیا تو سالو بہن ہوں کالتوں کم لبستم کا لبسنا بھسم بن بنو باغی آیت نمبر انیس سورت ان کا پسواں بارہ تین سو نو سال کے بعد اللہ نے سونے والے سات ولیوں کو جگایا فرمایا کا کافل بیان کمال یہ میں اللہ کا کمال ہے کہ میں نے تین سو نو سال کے بعد ان کو اٹھایا اللہ کریم نے جگایا ایک ان میں سے بور بنا سردار او میرے ساتھیوں تم غار میں کتنا سوئے رہے ہو بھائی کیا پوچھتے بس چھوڑو نہیں نہیں کالو نہ بسرا یو کہنے لگے ایک دن سوئے ہوں گے نہیں یار نہیں او بمانا بل او باز چند گھنٹے گزرے ہوں گے اللہ کے ساتھ نیک ولی سوئے رہے گار میں لیکن سونے والوں کو اپنے وجود کے حال کا بھی پتہ نہیں ہے تو چھچ دے ہے چلانا آیا کھلوتے او بابا میں تیرے در تہذی رہا ہاں، چھچ میں نارا لگ رہا ہے کنجوشت نشینت بھر قبر مردہ مادہ نار بادشاہ مردے کو پتا ہوتا ہے کہ قبر پہ چڑیا بیٹھی ہے کہ چڑا واہ واہ بھائی اندازہ لگا چادر چڑھانے والے طواف کرنے والے بکرے اور گائے کے وہاں ذبح کرنے والے مٹی کھانے والے نمک چڑھنے والے قبر کے پانی کو آب شفا سمجھ کے استعمال کرنے والے اللہ پاک نے مسئلہ سمجھا دیا تین سو نو سال تک سوئے رہے ہیں اور اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے اس لیے تو اللہ موت سے پاک ہے جس پہ موت آ جائے اسے اپنا پتا بھی نہیں ہوتا اگر اللہ پہ موت آ گئی سارے جہان کی خبر کون رکھے گا جس پہ نیند آ جائے اپنے بارے میں بھی پتا نہیں ہوتا اگر اللہ قریب پہ نیند آ گئی سارے جہان کی خبر کون رکھے گا عالم الغیب صرف کون ہے اللہ کریم نے یہودیوں کو سمجھایا جس کو اپنے بارے میں بھی پتا نہیں ہے تم ازیر علیہ السلام کی پوجا کر رہے ہو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو حضرت ازیر کی منت منوتی دے رہے ہو جس کو اپنے بارے میں بھی پتا نہیں ہے وہ تمہاری مشکل گشائی کیسے کرے گا جسے اپنے بارے میں بھی پتا نہیں ہے تمہاری حاجت روائی کیسے کرے گا حاجت روا اور مشکل گشا صرف اللہ یہ میرے سامنے سورت یونس گیارہواں پارا رب العالمین کی کتاب اللہ اللہ اللہ کریم نے کیا فرمایا آیت نمبر ایک سو سات فلا اب سس کا ہو اللہ ہو کا بھی خیر فلا را لفظ نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے اللہ کے بغیر کوئی بھی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے سچ میں کیا ہوا او ہو پچاس لاکھ روپے کی کوٹھی بنائی اور کونے پہ کالی کٹوی الٹی رکھی ہوئی ہے کالی ہانڈی کالی کٹوی کٹوی کروڑ روپے کی کوٹھی بنائی لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں نا پیسہ وہاں سے بھیجا کوٹھی بنائی یہ کیا بھائی بادشاہ کالی کٹوی یہ کالی کٹوی کیوں ہے مولانا آپ کو کیا پتا یہ راز ہے نا یہ نظر بس سے بچانے والی ہے دیکھا نا کٹری پر یقین دس لاکھ روپے کی گاڑی خریدی اور گاڑی کے ساتھ پرانا کھلا بدھا ہوئے پرانی جوتی ٹن ٹن یہ کیا بھائی پرانی جوتی باندھی ہوئی ہے ٹھیک چلو جوتی باندھتے شرم آئی کالے رنگ کا کپڑا باندھ دیا کالی ٹاکی یہ کیوں بادشاہ ہم نے اس گاڑی کے ساتھ جوتی باندھی پرانی کالا کپڑا باندھا یہ نظریں بس سے بچانے والی افسوس افسوس شادی ہونے لگی دولہ کے ہاتھ میں کھوڈی دے دی یہ کھوڈی کیوں بھائی بادشاہ جنہ دا خطرہ ہے یہ جنوں سے بچا نمازیں نہیں پڑھتا تھا جنوں کا خطرہ نہیں تھا آج شادی ہو رہی ہے جنوں کا خطرہ ہے بجانے والی ہے بچہ پیدا ہوا اور ساتھ مائی بیوی نے چھرا رکھا ہوا ہے بھائی یہ کیوں چھرا موری جی تو کیا پتا یہ جنوں سے بجانے والا ہے لوہے رکھ ہے اچھا دیکھا فلا ہم سے بل ہو اللہ اللہ تکلیف دینا چاہے کالی کٹی بچانے والی نہیں ہے اللہ تکلیف دینا چاہے پرانی جوتی بچانے والی نہیں ہے اللہ تکلیف دینا چاہے کالا کپڑا بچانے والا نہیں ہے اللہ تکلیف دینا چاہے کوئی کھوٹی اور چھوڑا بچانے والا نہیں ہے اگر بچانے والا ہے تو کون ہے اللہ اللہ جس کو اپنا پتہ بھی نہیں ہے وہ تمہیں کیا بچائے گا وہ دل تلیہ اسے اللہ وہ دن سارا المسیح حبن اللہ نے عیسائیوں کو مسئلہ سمجھایا حضرت علیہ السلام کو حاجت روا سمجھنے والوں مشکل گشاں سمجھنے والوں اس کا بھی حال سنتے جاؤ یہ میرے سامنے چھٹا بارہ سورت کا نام سورت عمدہ فرمایا مل مسیح مریم اللہ رسول قد دخل مین کبل سولہ بہو سی کا نا الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم نظر نو يوفقون آیت نمبر پچہتر سورت المیدہ بارہ اللہ نے عیسائیوں کو مسئلہ سمجھایا حضرت عیسیٰ علیہ اللہ بھی نہیں ہے اللہ کی جز بھی نہیں ہے اللہ کا حصہ بھی نہیں ہے اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے اللہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے اس کی رسالت بڑھا کا دخالت قبل روس اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں صدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بڑی سچی ہے حضرت عیسیٰ کا رسول ہونا برحق ان کی والدہ کا ولی ہونا برحق لیکن کانا یا کلان نتان دونوں کھانا کھاتے تھے روٹی کھاتے تھے کیا مطلب اللہ نے مسئلہ سمجھایا نبی بھی روٹی کھانے والا ولی بھی روٹی کھانے والی ولیہ بھی روٹی کھانے والی اور جو روٹی کا محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے حضرت حسن حسین روٹی نہیں کھاتے تھے کیوں سمندر صاحب چپ کر گئے ہو نہیں کھاتے تھے حضرت علی تو بالکل نہیں کھاتے تھے اور گیارہویں والے حضرت وہ تو نہیں کھاتے تھے نا کھاتے تھے ہاں۔ میرے بلوچستان کے جلسوں میں <laughs> میرے بلوچستان کے جلسوں میں بیس بیس ہزار بندے ہوتے ہیں یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں ایک دفعہ میں خوشدار میں تقریر کر رہا تھا اور وہاں پر ہمارے پروگرام باہر پارکوں میں ہوتے ہیں چوکوں پر ہوتے ہیں مسجدوں میں تو آدمی سما ہی نہیں سکتے کئی دفعہ پنجاب کے کچھ علماء میرے ساتھ تھے ایک دفعہ ہم نے جلسہ کیا کوئٹہ میں حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور مولانا علی شیر حیدری صاحب یہ بھی ساتھ تھے آپ اندازہ لگائیں کہ اس جلسے میں پینسٹھ ہزار آدمی تھے چار بیانات تھے ان بزرگوں کے میرا بھی بیان تھا اور باقی بزرگوں کے بیان کے بعد میں نے بیان کیا اور میرے بعد مولانا اعظم طارق صاحب کا بیان تھا پینسٹھ نام لینا آسان ہے میں خوشدار میں بیان کر رہا تھا ایک پارک میں ہمارا جلسہ تھا اور اتفاق کی بات یہ وہی دن تھا کہ جب عراق کے اندر بمباری ہوئی اور شیخ عبد القادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے روزے کو نقصان پہنچا میں نے کہا خوشدار والوں بلوچستان والوں بمباری ہوئی بم کے ٹکڑے لگے حضرت شیخ کے روزے کا ایک حصہ گر گیا جو اپنے دربار کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ہمارا مشکل کشا بھی ہو سکتا ہاں عبادت کے لیک عبد القادر نہیں ہے عبادت کے لئے وہ قادر ہے جس نے کابر کو ابرا سے بچایا تھا عبادت کے لیک وہ قادر ہے جس نے اپنے کعبہ کو ابرا سے بچایا تھا اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ بھی روٹی کے محتاج تھے حضرت علی حضرت بی بی فاطمہ حسن حسین تمام انبیاء اولیاء کھانے کے محتاج تھے جو کھانے کا محتاج ہو وہ دوسروں کا حاجت روا ہو سکتا نہیں اللہ نے یہودیوں کو مسئلہ سمجھایا عیسائیوں کو سمجھایا ماں گو اس سے جو عالم الغیب ہے اور حاجت روا ہے انشاءاللہ زندگی ہوئی باقی گفتگو کل زور کے وقت کریں گے جی ان شاء اللہ رب بنا العليم منا ان انك انت التواب الرحيم جو احباب تشریف لائے محبت اور شوق سے قرآن پاک سنا میں نے کچھ ٹوٹی پھوٹی معروضات پیش کی اللہ سننا سنانا قبول و منظور فرما کر آخرت کی بخش کا ذریعہ بنائے استاذوں کے لیے دعا گو ہوں شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب وہ علیم رہتے ہیں ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے اللہ ان کو شفا کاملہ لاتا فرمائے ہمارے حاجی شبیر صاحب بڑی محنت کیا کرتے ہیں ان دروس کے سلسلہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اللہ انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة علامہ احمد شعیب خان صاحب نے شرک و یاد کے موضوع پر بیان فرمایا ان کے لیے پتہ یاد رکھیے اشاد سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نژدے مین چوک جہانگیرہ روڈ سوالی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس